اے نبی کی بیویوں تم میں سے جو کوئی کسی کھلی بےحودگی کا ارتکاب کرے گی اس کا عذاب بڑھا کر دگنا کر دیا جائے گا اور اللہ کے لیے ایسا کرنا بہت آسان ہے